حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو کہا اے اللہ رسول میں آپ سے وہ بات پوچھتا ہوں جس سے آپ واقف ہیں اور میں اس سے لا علم ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کیا رات اور دن کے اوقات میں سے کوئی ایسا وقت بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مکرو ہے فرمایا ہاں جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو نماز چھوڑ دے حتیٰ کہ سورج نکل آئے کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے پھر نفل نماز پڑھ کیونکہ اس وقت میں نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے جب وہ نیزے کی طرح تیرے سر پر ہو تو نماز ترک کر دے کیونکہ اس وقت جہنم دہکائی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ سورج تیری دائیں طرف ڈھل جائے جب وہ ڈھل جائے تو اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے اس کے بعد سنت نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہو حتیٰ کہ تو عصر کی نماز پڑھ لے پھر نماز چھوڑے رکھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو باون